قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد صدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت سے یہاں جمع فرما دیا ہم الحمد جنت کے باغ میں جمع ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مجلس میں تشریف لائے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب کھاؤ پیو صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کہاں ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھانا پینا کیا ہے پھل کون سے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کی یاد الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں جنت کا باغ نصیب فرمایا ہم جنت کے باغ میں بیٹھے اللہ تعالی نے ہمیں ذکر نصیب فرمایا تلاوت نصیب فرمائی ہم اس نعمت پہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں یہ ساری نعمتیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جماعت کی نسبت سے نصیب فرمائی اس جماعت کا نام کیا ہے جی بولیے نا یار آپ میں سے بہت سارے سو رہے ہیں کیا نام ہے آدھے بولتے کیا نام ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شخصیت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں اس شخصیت کا نام کیا ہے حضرت امیر محترم مولانا محمد مسعود اظہر دامت برکات ملالیہ میرے ذمے اس جماعت کی مختصر سی کارگزاری ہے کیا آپ کے سامنے بیان کروں اب جماعت کی کارگزاری جب سے جماعت بنی اس وقت سے لے کر آج تک اگر بیان کی جائے تو ایک لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے اور وقت اتنا ہے نہیں اگر میں اس کارگزاری کا سواں حصہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں تو اس کے لیے بھی بہت ہی ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے انتہائی اختصار کے ساتھ جماعت کے مختلف شعبہ جات کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کچھ محاذ کی کارگزاریاں اور کچھ دیگر چیزیں آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت امیر محترم ان ان کے رفقا سے کتنا کام لیا الحمدللہ اور اس کام کے اندر ہم سب کا حصہ شامل ہے ہم سب کا حصہ کسی نہ کسی درجے میں شامل ہے جو حضرات آج تک یہ حصہ شامل نہیں کر سکے وہ آج سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ ہم بھی جماعت کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہماری جماعت کی ترتیبات ہیں حضرت امیر محترم جماعت کے امیر حضرت اقدس مولانا محمد مسعود اظہر دامت برکاتم العالیہ ہیں ان کے تحت مکتب الرابطہ ہے جس کے ذریعہ سے حضرت امیر محترم تک جو پیغام پہنچانے ہوتے ہیں ساتھیوں نے وہ بھی پہنچتے ہیں حضرت امیر محترم کا جو حکم آتا ہے پیغام آتا ہے مکتوب آتا ہے یہ ساری چیزیں مکتب الرابطہ کے ذریعہ سے پوری جماعت تک پہنچتی ہیں اور الحمدللہ بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں افراد تک حضرت امیر محترم کا مکتوب پہنچتا ہے اللہ کا شکر ہے اس کے جماعت کی مرکزی شورا ہے جس کے اراکین کی تعداد ستائیس ہے ہاں، حضرت امیر محترم اجلاس بلاتے اور عموماً ہر مہینے میں ایک مرتبہ اجلاس ہوتا ہے سابقہ گزرے ہوئے مہینے کی مکمل کارگزاری وہاں شورا کے سامنے ہر شعبے کا ذمہ دار پیش کرتا ہے اور اس کی یہ کارگزاری باقاعدہ آڈیو کیسٹ میں ریکارڈ کی جاتی ہے تاکہ ریکارڈ محفوظ رہے اور آئندہ جو کام ملتے ہیں وہ بھی بتا دیے جاتے ہیں کوئی معاملہ مشورہ طلب ہوتا ہے تو اس پر باقاعدہ مشاورت ہوتی ہے شورا کے اندر جو بھی فیصلہ ہو جائے حضرت امیر محترم سے توسیع کرا کے جماعت کے اوپر نافذ کر دیا جاتا ہے انہی شعبہ جات کے اندر ہمارا شعبہ ہدایت ہے جس کو آپ شعبہ دعوت بھی کہہ سکتے ہیں جس کے تحت پورے ملک کو نو صوبوں کے اندر ایک سو چار اضلاع پھر تحصیل ہلکا یونٹ اور اسابا کی سطح پر تقسیم کیا گیا اور تقریباً تینتیس سو سے زائد ساتھی ایسے ہیں جو مسلمانوں تک کلمہ نماز اور جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت پہنچاتے ہیں پورے ملک کے اندر یہ دعوت چلتی ہے ہماری دعوت کا انداز یہی ہے کلمہ نماز اور جہاد فی سبیل اللہ آپ بیانات بھی ماشاء اللہ سماعت فرما رہے ہیں کل سے عنوان یہی ہے کلمہ نماز اور جہاد فی سبیل اللہ اس طریقے پر دعوت دی جاتی ہے اور ہر نوجوان کے ذمے ہے کہ کم از کم ایک آدمی کو روزانہ ضرور دعوت دے گا جب دعوت دی جاتی ہے تو اس دعوت کے بعد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے وہ خود بھی تشریف لاتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ مجاہدین کو اموال بھی دیتے ہیں جو اموال ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے مرکز میں بیت المال قائم ہے اور اموال دو طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ اسی صورت میں رسید کاٹی جاتی ہے ہر مہینے یہاں مرکز سے نگران حضرات جاتے ہیں اور ان اموال کو باقاعدہ ووچر پر صدقات واجبہ اور نافلہ کی صورت میں وصول کر کے مرکزی بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا ہے پھر مرکزی بیت المال سے ہی آگے شرعی اصولوں کے مطابق ان کے اخراجات ہوتے ہیں ایک ایک مت کا خیال کیا جاتا ہے مدرسے کا پیسہ مسجد پر نہیں لگتا مسجد کا پیسہ جہاد میں نہیں جاتا جہاد کے اموال مدرسے میں نہیں جاتے تمام متداد کا خیال کرتے ہوئے الحمد للہ جس مت کے اندر یہ رقم آتی ہے اسی مت کے اندر اس کو خرچ کیا جاتا ہے اور اگر آپ میں سے کسی نے کچھ عرصہ پہلے کوئی ایک رسید کٹائی ہے وہ دس روپے کی ہی کیوں نہیں دس روپے کی ہی کیوں نہیں اس رسید کے پیچھے ایک مرکزی بیت المال کا نمبر ہوگا آپ اس نمبر پہ فون کریں اور صرف رسید کا نمبر بتائیں کہ یہ رسید کا نمبر ہے مجھے پتا کر بتائیں کہ یہ کس کے نام کی رسید ہے اور کتنے پیسوں کی کٹی ہے انشاءاللہ شاء انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ کے اندر اندر آپ کو جواب موصول ہوگا کہ یہ فلاں نام کی رسید ہے اتنے پیسوں کی ہے اور اس مد کے اندر یہ رسید کاٹی گئی الحمد پھر تو یقین ہو گیا نا کہ مرکز میں پہنچ چکے الحمد پوری ایک ترتیب اللہ کا شکر ہے جو افراد ہمارے پاس آتے ہیں ان افراد کو براہ راست تربیت گاہوں کی طرف نہیں بھیجتے بلکہ ان کے لیے مرکز کے اندر تقریباً دو ماہ کے مختلف دورات اور خدمت رکھی جاتی ہے ان میں سب سے پہلے دورے تربیہ ہے جس کی تفصیل مجاہد اسلام حضرت مولانا اشفاق صاحب آپ حضرات کے سامنے بیان فرما چکے یہ دور تربیہ تین سو نوے مرتبہ اس وقت تک ہو چکا اور اس کے اندر جو حضرات شریک ہوئے ان کی تعداد ترپن ہزار پانچ سو سے زائد ہے الحمدللہ اور اس وقت بھی یہ دور تربیہ چل رہا ہے صبح کی آزان سے ڈھائی گھنٹے پہلے اٹھایا جاتا ہے تحجد ہے مراقبات ہے ذکر تلاوت ہے دن بھر ذکر و اذکار میں زور سے اثر کے درمیان ہر شریک دورہ پندرہ ہزار مرتبہ اس میں ذات کا ورد کرتا ہے مغرب کے بعد بیس رکت نوافل پڑھائے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے عشاء کے بعد محاسبہ اور مراقبہ موت ہوتا ہے بیانات بھی ہوتے ہیں یہ مکمل ایک تفصیل ہے اس کی اس وقت بھی دورے تربیہ چل رہا ہے میں آپ حضرات کو دعوت دوں گا جو اس وقت یہاں تشریف لائے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس دورے تربیہ کے اندر شریک ہو جائیں شریک ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ صرف انشاءاللہ سے یا ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے نا ایسا نہ ہو کہ گاڑیاں تیار ہیں ہم نے جانا ہے جی کیا کریں پھر بھی تو دورے تربیہ ہونا ہے آئیں گے دورے تربیہ پہ اس دورے تربیہ میں کون کون شریک ہوگا انشاءاللہ اس کے دو دن گزر چکے ہیں دو دن گزر چکے ہیں اس کے لیکن ابھی سے آج رات سے ہی وہاں دورے تربیہ میں بیٹھیں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کھانے پینے کی ترتیب مرکز کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ کرایہ آپ کا اپنا ہوگا باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے دے گا انشاءاللہ اس کے بعد دور اساتیہ ہے جس کی تفصیل بھی مولانا نے بیان فرما دی ہے دور اساتیہ اس وقت تک مرکز میں تین سو تینتالیس مرتبہ ہو چکا جس میں شرکا کی تعداد آٹھ ہزار سات سو باون ہے آٹھ ہزار سات سو باون حضرات نے اس وقت تک یہ دورہ کیا ہے تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ جی دیکھ لیں یار کریں گے نا ان شاء اللہ کچھ سست بول رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ شاء دورہ ساسیا دورے تفسیر آیات جہاد تاکہ جہاد اللہ کے کلام سے سمجھ آ جائے جہاد اللہ رب العزت کے فرمودات کی روشنی میں ہمیں سمجھ آ جائے اس کے لیے دورے تفسیر آیات جہاد ایک ہفتے کا کرایا جاتا ہے الحمد للہ سم الحمد اس وقت تک یہ دورہ پورے ملک کے اندر چھ سو چالیس مرتبہ ہو چکا اور شرکا کی تعداد ستر ہزار سے زائد ہے الحمد ستر ہزار سے زائد افراد نے یہ دورہ کیا اس کے بعد خدمت میں کچھ دن گزارتے ہیں اس میں اپنے اکابر کا تذکرہ بھی چلتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ عقائد اور نظریات کی باتیں بھی چلتی ہیں پورا مکمل تیاری کرا کے پھر الحمدللہ تربیت گاہوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس پندرہ دن سے لے کر ڈیڑھ سال تک کے تربیت کے مواقع موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کی تربیت کرا کے محاذوں کی طرف بھیجا جاتا ہے پھر محاذ ہمارے پاس دو ہیں عسکری شعبہ محاذ کتنے ہیں جی بولیے یار کتنے ہیں دو ہیں محاذ کتنے ہیں یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا لوگ مجاہدین کو کہتے ہیں یہ کیا یہاں یوں کر دیا سکول پہ کر دیا تاکہ توجہ رہے کہ مجاہد کہاں کام کر رہے ہیں ہماری جماعت کہاں کام کر رہی ہے محاذ کتنے ہیں جی ایک افغانستان کا دوسرا ایک افغانستان کا دوسرا ایک افغانستان کا دوسرا کشمیر کا ان دو محاذوں پر الحمد ہماری جماعت کام کر رہی ہے ہمارے امیر محترم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو محاذ دیے ایک افغانستان کا اور دوسرا کشمیر کا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تیسرا محاذ انشاءاللہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف کھولیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ شاء اللہ آپ بھی چلیں گے پہلے احساسی تو کریں نا پہلے دورے تربیت یہ سارے مرائل سے گزرنا ہوگا یہ تلا رشید شہید رحمت اللہ علیہ اور عثمان شہید رحمت اللہ علیہ ان سب نے یہ سارے دورات کیے تھے پھر جا کر ان کے نام چمکے پھر جا کر آگے بڑھے پھر جا کر ضربے لگائی انہوں نے دشمن کے اوپر پھر جا کر میدان میں گئے تو سب سے پہلے دورے تربیت اس کے بعد اساسیہ اس کے بعد تفسیر پھر خدمت پھر تربیت پھر آگے محاذوں کی طرف تو ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ شاء اللہ دور تربیہ تین مقامات پر ہو رہا ہے پشاور مرکز شریف اور کراچی کراچی اور پشاور میں مہینے میں ایک ایک مرتبہ اور مرکز شریف میں مہینے میں دو مرتبہ دور تربیہ ہوتا ہے دو مرتبہ دور تربیہ تو محاذ کتنے ہیں جی کتنے دو جب سے افغانستان میں نیٹو آیا اس وقت سے لے کر اب تک الحمد للہ جیش محمد مجاہدین افغانستان کے شانہ بشانہ افغان طالبان کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف مورچوں کی جنگ میں بھی برسرے پیکار ہے گوریلا جنگ میں بھی برسرے پیکار ہے اور تیسرا جس جنگ نے کایا پلٹی ہے افغانستان میں دشمن کو شکست کے دہانے تک پہنچایا اور دشمن آج بھیک مانگنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ مجھے نکلنے کا رستہ دیا جائے وہ ہے فدائی کاروائیاں الحمدللہ للہ آپ کی اس جماعت نے نیٹو افواج کے اوپر چھپن سے زائد فدائی کاروائیاں کی اللہ کا شکر ہے سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا شہداء جیش محمد فدائیان جیش محمد نعرہ تکبیر اللہ کا شکر ہے اس کے اندر بڑی بڑی فدائی کاروائیاں بڑی بڑی فدائی کاروائیاں جس کے اندر دشمن کو کاری سروے لگی وہ حرمت رسول پر کاروائی ہو یا حرمت قرآن پر کاروائی ہو الحمد للہ جیش کے مجاہدین وہاں پر پہنچے اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے یہ کام کی ہے کاروائیاں کی ہیں اب افغانستان میں تو اللہ کا شکر ہے دشمن بھاگ رہا ہے وہ کہتے تھے چھ دن میں سب کو ختم کر دیں گے آج اٹھارہ سال کے بعد ٹرمپ سعودیہ میں جاتا ہے اور اسلامی مملکت کے سربراہوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ان اسلامی شدت پسندوں کا مقابلہ کرنا اکیلا امریکہ کے بس میں نہیں ہے کیا ہوا ہے بھائی پوچھنا تو چاہیے نا اس کو کیا ہوا ہے تجھے ان کے پاس تھا کیا نہتے تھے لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لے کر میدان میں اترے آج دشمن کہنے پہ مجبور ہوا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں اور ساتھ یہ بھی کہ اب مذاکرات کی بھیک مانگی جا رہی ہے تو کبھی فاتحین نے بھی مذاکرات کی بھیک مانگی تو پتہ لگا نا کہ امریکہ کو کچھ کچھ ہو رہا ہے کیا ہوا کچھ کچھ کچھ کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ابھی ہاتھ پاؤں دونوں جوڑے ہوئے ہیں اس میں ہاتھ پاؤں دونوں ابھی پچھلے دنوں خبر آئی کہ کہتا ہے کہ بس مذاکرات کرتے ہم جاتے ہیں لیکن دو اڈے افغانستان میں رہنے دیے جائیں تو آگے سے جواب ملا مذاکرات تمہاری مجبوری ہے ہماری نہیں یہاں جب تک ایک غیر ملکی بھی کابزین میں سے رہے گا ہمارا جہاد جاری رہے گا جاری رہے گا دوسرا ہے غزوت الہند اور ٹھہر جائے یار ٹائم تھوڑا غزوت الہند غزوت الہند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کے خلاف جہاد کو غزوہ فرمایا غزوت الحمد للہ جیش محمد کی وہاں بھی بھرپور شرکت ہے خصوصاً جس وقت یہ بار لگی رستے بند ہوئے اور بالکل مجاہدین پیک ہو کر رہ گئے کہ اب کام نہیں ہو سکتا ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ بس اب نہیں چل سکتا اس وقت دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک الحمد للہ آپ کی جماعت جیش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشمیر کی دھرتی پر انڈین آرمی کے خلاف پونے دو سو سے زائد کاروائیاں کی اللہ کا شکر ہے نعرہ تکبیر انڈیا تیری موت آئی مودی تیری موت آئی مشرق تیری موت آئی نعرہ تکبیر پونے دو سو سے زائد کاروائیاں اب مودی کو ہوش آ رہی ہے کبھی کہتے نا میں پاکستان پہ حملہ کروں گا اس کو مٹا دوں گا ہمارے جاں بازوں نے پٹھان کوٹ پہ حملہ کیا اور دشمن کو یہ بتایا تم یہاں بعد میں آؤ گے ہم پہلے ہم پہلے ہمارے آقا نے اس جہاد کو غزوہ فرمایا ہم پہلے آئے گے یہاں پر گئے ہیں یا کہ نہیں گئے گئے ہیں یا نہیں گئے انہوں نے کہا ہم حملہ کریں گے ہم نے کہا تم بعد میں ہم ٹنگ دھار میں پہلے آئیں گے ہم ٹنگ دھار میں پہلے آئیں گے ٹنگ ڈھار میں تو چھ ماہ کے دورانی میں جیش محمد کے مجاہدین دو دفعہ پہنچے ہیں اللہ کا شکر ہے دو دفعہ پہنچے ہیں پہلی مرتبہ جب کاروائی کی تو اس کاروائی کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے دشمن کا ایک بڑا نقصان ہوا جو انہوں نے تعداد تسلیم کی وہ یہ تھی کہ ہمارے سترہ فوجی مارے گئے چھ ماہ کے بعد پھر مجاہدین وہاں پہنچے انہوں نے طریقہ یہ رکھا ہوا تھا کہ نیچے کیمپ پہ اس کے گردا گرد ڈرم تیل کے رکھے ہوئے تھے اس کے دفاع کے لیے تیل کے ڈرم رکھے ہوئے تھے مجاہدین نے الحمدللہ انہی کے ساتھ جا کر بارودی سرنگیں لگا کے دھماکے کیے تیل کو آگ لگی میں آگ بھڑک اٹھی ہر طرف آگ کے شعلے ہی شولے تھے چاروں مجاہد اس کاروائی کے اندر شریک ہوئے دشمن کا جو نقصان ہوا ایک سو نو سے زائد فوجی وہاں پر مردار ہوئے ہیں نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا کشمیر کی آزادی تک انڈیا کی بربادی تک نعرے تکبیر پھر انہوں نے جس وقت طرح طرح کی باتیں ہوتی ایک علاقے میں کاروائی کی جیش کے دو جانباز اس میں شہید ہوئے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اس کے بعد وہاں اس جگہ کی جب تلاشی لی تو اندر سے کاجو بادام اور یہ چیزیں نکلی تو ان کا میڈیا وہ دکھا رہا تھا کہہ رہا تھا ہم نے کشمیر میں جیش کی ایش ختم کر دی ہے کہ مفتی صاحب ایسے ہی تھا یہی کہہ رہے تھے جیش کی ایش ختم کر دی ہے ایسے دکھا رہا تھا چند دنوں کے بعد مجاہدین جب پلوامہ میں پہنچے تو پھر کہہ رہا تھا یہ گھس یہ پھر آ گئے ہیں یہ پھر آ گئے یہ پھر یہاں پہنچ گئے ہیں اور بابا وہاں تو شہدا کا خون ہے وہاں تو ہمارے شہدا کی قبریں ہیں ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں انڈیا وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے اس خونخار منہ سے انشاءاللہ ہم اپنے کشمیر کو چھین لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز میرے بھائی چونکہ تفصیل کا وقت نہیں کہ میں بہت ساری کاروائیاں آپ کے سامنے ذکر کروں پھر سنیپر پھر سنیپر کے ذریعے کاروائیاں وہاں پر شروع ہوئی اور ابھی سے وہاں جو خاموش موت ان کے اوپر مسلط ہے اس کا خوف تاری ہے ان کے اوپر اور رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں یا اللہ کا شکر ہے ہم رحمت ٹرسٹ کے نام سے کام کر رہے ہیں یا ہمارے سامنے شہدا کے گھروں کی کفالت ہے قیدیوں کی رہائی ہے محاذ جنگ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اسی طریقے پر مساجد کی تعمیر شہدا اور غازیوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مراکز اور مدارس قائم کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے ذمے ہیں الحمد ہماری اس جماعت نے اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت سے وابستہ شہدا کے خاندانوں کی تعداد پونے تیئیس سو کے لگ بھگ ہے جس میں سے چھ سو چار گھرانے ایسے ہیں جن گھروں کی ماہانہ کفالت جماعت کے ذمے ان کے گھروں میں ماہانہ وظیفہ بکرا عید کے موسم کے اندر ان کے گھروں میں قربانی اشر مہم چلا کے ان کے گھروں میں سالانہ گندم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ڈبل وظیفے ان کے گھروں کے اندر بھیجے جاتے ہیں اور سالانہ ساڑھے تین کروڑ روپے سے زائد کی رقم الحمدللہ للہ کے گھرانوں کے اندر پہنچتی ہے ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک قیدی کو مشرقوں کی قید سے چھڑایا گویا کہ اس نے میں محمد الرسول اللہ کو قید سے چھڑایا الحمد للہ آپ کی اس جماعت نے افغانستان اور ہندوستان کی جیلوں میں سے پندرہ سو سے زائد قیدیوں کو چھڑایا اس وقت افغانستان کی جیلوں کے اندر سترہ مجاہدین قید ہیں اسی طریقے پر کشمیر کی جیلوں کے اندر یعنی ہندوستان کے قید خانوں میں سترہ مجاہد قید ہیں ان کی رہائی کی کوشش جاری دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی باعزت رہائی نصیب فرمائے زخمیوں کے علاج معاوضے کی جماعت کے پاس مکمل ایک ترتیب ہے الحمدللہ اسی طریقے کے مطابق اسی کئی اور شعبے جماعت کے کام کر رہے ہیں جن کے اندر شعبہ تبلیغ ہے جس کے اندر تیرہ علماء کرام موجود جو پورے ملک کے اندر الحمد کلمہ نماز اور جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں شعبہ آیا سنت قائم ہے تاکہ سنت کے مطابق رشتے آپس میں کرائے جا سکیں اسی طریقے پر شعبہ البرا متون سکول اور کالج کی اور مدارس کے اندر طلبا میں کام کرنے والا ادارہ ان کی تعلیمی اوقات کا خیال کرتے ہوئے الحمدللہ یہ شعبہ کام کرتا ہے اسی طریقے پر شعبہ تعارف جس میں چار رک چار ساتھی ہیں جو علماء کرام سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان کے سامنے جماعت کی کارگزاری رکھتے ہیں اور وہ خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں اپنے کارکنوں کے سامنے معاونین اور متعلقین کے سامنے الحمدللہ جماعت کی کارگزاری رکھی جاتی ہے شعبہ نشریات جس کے اندر الکلم اخبار بنات عائشہ مسلمان بچے زاد طلبا اسی طریقے پر رسالہ فت فتح فی معارف آیات الجہاد علا مغفرہ فضائل جہاد اقامت سلاد اسی طرح کی کئی کتابیں رسائل اور جرائد الحمد یہ ادارہ چھاپتا ہے اور یہ شعبہ چھاپتا ہے اور ملک بھر کے اندر الحمد یہ چیزیں پھیلتی ہیں اسی طریقے پر خد... شعبہ خدمات ہے جس کے تحت سیلاب زلزلہ یا کوئی اور آفت آ جائے اس کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کی اپنی بسات کے مطابق عزت کے ساتھ خدمت کرنا یہ اس شعبے کا امتیاز ہے شعبہ حجامہ سنت علاج کو عام کی الحمدللہ پورے ملک کے اندر دو سو پچپن معالجین اور معالجات موجود ہیں جو اس سنت علاج کو انتہائی سستا کر کے صرف ساٹھ روپے پوائنٹ کے علاج ترتیب میں الحمد پورے ملک کے اندر یہ علاج کیا جاتا ہے اور تقریباً نو ہزار سے زائد ماہانہ مریض الحمدللہ ہمارے پاس آتے ہیں ہجامہ لگواتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت نصیب فرما دیتا ہے شعبہ مالیات کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا اسی طریقے پر ہمارا ایک شعبہ نصرت ہے شعبہ نصرت جس کے تحت الحمد پورے ملک کے اندر ساتھیوں کو جوڑنا اور ان سے پچاس روپے ماہانہ یہ وصول کر کے جماعت کے مختلف کاموں کے اندر یہ حضرت امیر محترم کا اختیاری ہے اختیاری فنڈ ہے اور الحمد اس کے تحت پورے ملک کے اندر کام ہوتا ہے اور شعبہ نصرت الحمد لاکھوں روپے ماہانہ مرکزی بیت المال کے اندر اللہ کا شکر ہے جمع کرواتا ہے میرے بھائیوں یہ مختصر سی جماعت کی کارگزاری جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے مقصد یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے کام لے رہے ہیں اگر پچاس روپیہ بھی دیتے ہیں تو یہ سارے ان کاموں کے اندر ہم شریک ہو جاتے سارے دین کے کاموں کے اندر شریک ہو جاتے سارے ان کاموں کے اندر شعبہ مدارس ہے اس کے تحت جماعت کے پاس تیئیس مدارس ہیں الحمدللہ للہ تیئیس مدارس جس کے اندر ترجیحی بنیادوں پر اور غازیوں کے بچوں کا داخلہ ہوتا ہے تیئیس سو سے زائد طلبہ موجود ہیں اسی طریقے پر اٹھارہ مکاتب ہیں جماعت کے پاس شعبہ مساجد ہے اس کے تحت پورے ملک میں کبھی کچی مسجد سے آغاز کیا تھا اور عزم کیا تھا کہ اپنے دفاتر کو بازاروں سے نکال کر مساجد میں لائیں گے حضرت امیر محترم نے اس مقصد کے لیے ملک بھر میں تین سو تیرہ مساجد کا اعلان کیا آج الحمدللہ جماعت کے پاس ترانوے مساجد ہیں تین سو تیرہ بھی اللہ کی ذات پوری فرما دے گی انشاءاللہ شاء اللہ ترانوے مساجد ہیں جو اس وقت جماعت کے زیر انتظام ہے جس میں ایک یہ خوبصورت سا مرکز بھی آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید وسعت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جماعت کے کام میں بھرپور برکت نصیب فرمائے حضرت امیر محترم کی زندگی کے اندر جان کے اندر مال کے اندر عزت کے اندر آبرو کے اندر برکت نصیب فرمائے اور ہمیں دامے درمے سخنے قدمے اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آخری دم تک وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخر میں ہم سب کو شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے میرے بھائیو آخر میں پھر آپ سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دور تربیہ دور تربیہ بڑی نعمت سات دن نکال کے آ جائے دل کی صفائی کے لیے مسجد کا نفلی احتکاف ہے جن کو جو جگہ قریب ہے کراچی قریب ہے وہاں پہنچ جائیں بہاول پور قریب پڑتا ہے بہاول پور میں آ جائیں پشاور قریب پڑتا ہے پشاور میں پہنچ جائیں تو کریں گے دور تربیہ ان شاء اللہ لذیذ اساسیہ بھی کریں گے ان شاء اللہ لذیذ ٹھیک ہے نا اور تفسیر تو پڑھنی ہے نا انشاءاللہ پڑھنی ہے نا انشاءاللہ اللہ سے سے ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے وہ الداوانہ الحمد للہ